الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صحابی أجمعين یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سب کچھ یا اللہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل میں قبول فرما اور ان مقبول تحفوں کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ کو کل انبیاء علیہ السلام اور ان کے آل پاک کو اس کا ثواب فرما بالخصوص آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک اصحاب کبار ازواج متحرات آل بیت مکرم تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین سب کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا اور جو کچھ میرے ساتھیوں نے پڑھا ہے کلمات میں سے اور انہوں نے یہ سارے ثواب کے لکھا ہے وہ بھی قبول فرما کر اس کا ثواب بھی پہنچا الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک اصحاب کبار ازواج متحرات آل بیت مکرم تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین صوفیہ محققین تمام ہمارے اولیاء اللہ کو ہمارے فقہا کو سب کو اس کا ثواب پہنچا ہمارے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا حضرت عمر فاروق و سیدنا حضرت عثمان غنی و سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے لے کر میرے آقا سیدی مخدومی حضرت سید محمد علیہ الدین شاہ صحیح رحمۃ اللہ جتنے بھی اصحاب سلاسل گزرے ہیں اور جن کو جن کا فیض ہمارے سلسلے میں چلا ہے اور امت کو اس کا فائدہ پہنچا ہے سب کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا خلفاء بالواسطہ بل واسطہ بلا واسطہ سب ان کو ان کے درجات کو بلند فرما سجا جو لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں یا ان کے کام کو قبول فرما ان کی محنت میں جو کمی کوتاہی ہے وہ دور فرما اگر ہمت میں کمی ہے تو ہمت عطا فرما اور ذوق اور شوق میں کمی تو ذوق و شوق عطا فرما اور الہی دی ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما اور حق ان کی زبان پر جاری فرما اور اس سے خود کو بھی ان کی تبلیغ سے ان کو خود کو بھی فائدہ عطا فرما اور مخلوق کو بھی فائدہ عطا فرما یا اللہ بدعات سے بچا سے نظر بد سے اس سلسلے کو تمام دینی طبقوں کی یا اللہ جو بھی کام ہو رہے ہیں الہی نظر بد سے محفوظ فرما مدارس کو یا اللہ یا القبولیت عطا فرما اور زمانے کی فطر فتنوں سے اور دشمنوں کی حاسدوں کے حسد سے اور ماکرین کے مکر سے یا اللہ تو محفوظ فرما یا اللہ خانقاہوں کو مدارس کو مساجد کو آباد رکھ شاد رکھ اور ان کے آباد کرنے والوں اور رکھنے والوں کو شاد رکھ اور اس کو اللہ جو اس اس فریضے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علوم اور اعمال کو اگلی نسل تک پہنچانے کی محنت میں جو لوگ جس جہاں دنیا کے جس کونے میں شریک ہیں سب کو بہترین جزا ہماری طرف سے عطا فرما اور امت کا جو طبقہ یا رفص اور قادیانیت کے اندر کا شکار ہو کر امت مسلمہ کے دھارے سے ہٹ چکا ہے اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ مرتدین کو توبہ کی توفیق دے اور اگر وہ اس مصر رہیں باب سمجھنے کے تو پھر تو ہی بہتر ہے تو ان کے حق میں جو فیصلہ چاہے کر ہم ہم بری ہیں ہم اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما اور الہی الہی جو دائب ہو کر آئے ہیں ان کو استقامت عطا فرما استقامت عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت والے سائے سے آپ کے آپ کی نبوت کے سائے سے ہم کسی کو محروم نہ فرما الہی تو بہتر جانتا ہے کہ ہم تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس اس کام کو آگے بڑھانے کی نیت لے کر آئے اے اللہ تو مہربانی فرما تیرا احسان ہے کہ تو نے مخلوق کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے ہمارے کام میں ہمیں تعاون نصیب فرمایا جن جن لوگوں نے جن جن ساتھ خاص کر عامر شاہ صاحب عرفان شاہ عرفان شاہ صاحب عامر شاہ صاحب گان اور خدام خانقاہ نے جو خدمت سر انجام دی ہے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما بھائی باسم صاحب نے یہ جو ٹینٹ جد مہیا کی ہے الہی الہی اس کو بھی یا اللہ قبول فرما ان کو کان کاروبار میں برکت عطا فرما جو فہرست ہمارے سامنے دعاؤں کی آئی ہے یا اللہ تو تو جانتا ہے سب کو الہی سب کے حاجات کو تو پورا فرما ہر شخص اپنے دل میں مرادیں لے کر بیٹھا ہے غائبین ہیں جنہوں نے انہوں نے بھی بھیجا ہے کچھ لکھ کر یا اللہ سب کے مرادوں کو پورا فرما ہمارے جو ساتھی دعاؤں کی متمنی ہیں اللہ ان کی مرادیں پوری فرما بے روزگاروں کو حلال کی اور برکت و روزی عطا فرما جن کے گھروں میں پریشانیاں ان کی پریشانیاں دور فرما جن میاں بیوی کے اندر اختلافات ہیں اللہ وہ اختلافات دور فرما جن کے گھروں میں اب نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں اور الہی یہ بچے ہیں ان کا رشتہ نہیں اے اللہ اے اللہ سب کو ان کی ان کی پریشانی کو دور فرما اور ان کو اس نکاح کی نعمت نصیب فرما اور اپنوں میں اور اچھی جگہ پر وہ عطا فرما باعزت طریقے سے ان کو اپنی فرائض ادائیگی کی توفیق عطا فرما بے وسیلوں کو وسیلہ بنا مریضوں کو شفا دے اس امت کے جتنے بھی مریض سب کو شفا عطا فرما یا اللہ انسانیت سے سک رہی ہے الہی الہی انسان ابن آدم کی غلطیوں سے اور صفاقیوں سے زمین رنجیدہ ہے اے اللہ اے اللہ کوئی ہادی اور مہادی بھیج اور الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم برداروں کو توفیق عطا فرما ان کو توفیق دے کہ وہ تبلیغ سے تدریس سے اور جہاد سے ہر قسم کے مالی اور جانی جہاد بالکتال سے جانی مالی جہاد سے اس ظلمت کو دور کریں اور پھیل جائیں صحابہ کی اے اللہ صحابہ کی عظمت صحابہ کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا ایمان ان جیسا ان کے جیسا جیسے ان کا ایمان تھا ہمیں وہ تصدیق عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کا اتباع نصیب فرما ہر قسم کی پریشانیاں یاد عطا فرما اور جو جو یہ کانفرنسیں اور جلسے دین کی اشاعت کے لیے ہو رہے ہیں اللہ سب قبول فرما ان کی جد و جہد کو محنت کو کام کارا برابر فرما اور اللہ سب اچھے نتائج عطا فرما خاص کر یہ جناب نگر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ختم نبوت والے چاہے وہ عالمی ختم نبوت ہو دوسرے ہوں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ ہے اللہ جی اگر اخلاص میں کمی ہے تو وہ بھرپور تو عطا فرما دے ان کی کھوٹ کو دور فرما دے ان کے باہمی اختلافات دور فرما اور سب کو یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبل مدین کے ساتھ الہی تمسک عطا فرما اعتصام بحبل اللہ کی دولت عطا فرما اس سارے مجمع کو یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما جس طرح تو نے توبہ کی توفیق دی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھ ہماری زبان سے یا اللہ جھوٹ کو غیبت کو افطرا کو ہر چیز کو بہتان کو دور کر دے اور اللہ اپنا نام جاری فرما اے اللہ نے دینی احکام کے شریعت کی پابندی عطا فرما اور اپنی محبت کا ایندھن نصیب فرما ربنا تقبل منا ان انت السمیع العلیم وتب علینا ان انت التواب الرحیم اللہم الطف بنا فن بنا بصیر ولا تعذبنا فین علینا قدیر ودبر لنا اللّہ موسن التدبیر وخذ بیدنا الیک ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا تحجبنا بقبائح العيوب يا من غني عن التفسير يا من عليه العسير يسير نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا یاسر عليك يا الله يا الله يا جمال يا كمال يا دائم يا قائم یا ہیو یا قیوم برحمتی کا نصطی یاد الجلالِل کروم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مقفور بسائم مشکور ب لن تبور یا عزیز و يا یا ما في الصدور یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما جو بھی یہاں آئے تو اس کو بخش دے سب معاف فرما سب کی مہربانی قبول فرما اور بقیہ زندگی متبع سنت زندگی نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ حضرات بھگ در نہ مچائیں مسافے کی سہولت ملے گی بشرطے کی نظم کے ساتھ آئیں نظم کے ساتھ آئیں ایک ایک کا جی